بغل کرم ہے بکھرنے کو یہ رنگ ہوں ہے بکھرنے کو یہ محفل ہوں تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ ہوں تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے ہر طرف کھو رہی ہے یہی گفتگو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے تو جگہ جگہ کھانا آپ نہیں پکھرنے کو یہ میں کلے رہے ہوں تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے ہر متائے نفس نظر آہوں کی ہر متائے نفس نظر آہوں کی ہم کو یاراں تھی بہت رنگ کی ہر متائے نفس نظر آہوں کی ہم کو یاراں تھی بہت رنگ کی گل گرزمی سے ابلنے کو ہے اب لہو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے اول شب کا مہتاب بھی جا چکا اول شب کا مہتاب بھی جا چکا صحیح میں خانہ سے ابو حکم کہیں اول شب کا محتاب بھی جا چکا میں خانہ سے ابو حکم کہیں آخر شب ہے خالی ہے و سبو تم کہاں جاؤ گے تم کہاں جائیں گے آخر شب ہے خالی ہے و صبح تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر سانحہ یہ ہے اب آرزو بھی نہیں کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر سانحہ یہ ہے اب آرزو بھی نہیں وقت کی اس مسافت میں بے آرزو ہم کہاں جائیں گے ہم کہاں جائیں گے وقت کی اس مسافت میں بے آرزو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے کس قدر دور سے لوٹ کر آئے ہیں یوں کہو عمر برباد کر آئے ہیں کس قدر دور سے لوٹ کر آئے ہیں یوں کہو عمر برباد کر آئے ہیں آپ خراب اپنا سرمایہ جس کو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے ایک جنو تھا کہ آباد ہو شہر جاں ایک جنو تھا کہ آباد ہو شہر جاں اور آباد جب شہر جاں ہو گیا ایک جنو تھا کہ آباد ہو شہر جاں اور آباد جب شہر جاں ہو گیا ہیں یہ سرگوشیاں در بدر ہوں بکو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے ایک جنو تھا کہ آباد ہو شہر جاں اور آباد جب شہر جاں ہو گیا ہیں یہ سرگوشیاں در بدر ہوں بکو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے دشت میں رقص شوق بہار اب کہاں دشت میں رقص شوق بہار اب کہاں بات پیمائی دیوانہ بار اب کہاں دشت میں رقص شوق بہار اب کہاں بات پیمائی دیوانہ اب کہاں بس گزرنے کو ہے موسم آؤ تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے ہمیں رسوا کونے دلی اور لکھنؤ اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو ہمیں رسوا کونے دلی اور لکھنؤ اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ تم کہاں جاؤ گے ہمیں رسوا سنے ہمیں رسوا سنے دلی اور لکھنؤ اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ تم کہاں جاؤ گے